گھر والوں کو استغفار کی تعلیم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا سیکھنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا یہ کہو اللہم رب محمد النبی نبی فلی ضمبی و اذہب غی وقل واجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا دعا کا ترجمہ یا اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل کے غصے کو دور کر دے اور تا حیات گمراہ کو ان فتنوں سے مجھے بچا قالت ام مسلمت رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ تعلمني دعوه ادعو قال بلى قولي اللهم رب محمد النبي الى اخره استغفار کا فاروقی عمل حضرت ابو مروان اسلمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ استفقاء کے لیے نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر نکلنے سے لے کے نماز گاہ تک پہنچنے تک بلند آواز سے یہ دعا مسلسل پڑھتے رہے اللہ مغفلنا کنت غفارا دعا کا ترجمہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما حقیقت میں آپ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں عن ابي مروان الاسلمي رحمه الله انه خرج مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي فلم يزل عمر يقول من حين خرج من منزله اللهم اغفر لنا انك كنت غفارا يجهر بذلك ويرفع صوته حتى انتهى الى المصلى